اور کیا ان کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں